لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرتے ہو نزلا من غفور رحیم یہ بہت بخشنے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہے حضرت سید دیادم صلہ ہو الح ہے وسلم صلہ ہو الحم سب نبیوں میں افضلوک رب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس بجے سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں سامعین کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں W W W dot voice of Islam dot C A W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندے آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام تک پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کریں اور ہمارے معزز مہمان آنے گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ٹورانٹو کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں وزیر ای میل اپنے سوالات ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی بھی نوٹ فرما لیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ دو معزز مہمانان اکرامی موجود ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان امتیاز احمد سراز صاحب ہیں آپ آج کل وان کے علاقے میں بطور مبلغ اسلام اسلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں امتیاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ بہت بہت سامعین اکرام وعلیکم السلام سامعین اکرام ہمارے آج کے دوسرے مہمان عبد النور عابد صاحب ہیں آپ بھی کچھ عرصے سے ریڈیو احمدیہ سے وابستہ ہیں آپ بھی آج کل ٹورانٹو کے علاقے میں بطور مشری خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عبد النور عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سامعن ایک ایک چھوٹی سی معذرت آپ سے عبد العابد صاحب ہمارے ایک اور دوست ہیں زاہد عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پروگرام کا آغاز ہم امتیاز احمد سرا صاحب آپ سے کریں گے سامعین اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام ریڈیو احمدیہ کی اس سیریز میں آپ کی خدمت میں جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹاپک یا اس کا عنوان کچھ اس طریقے کا ہے کہ جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کا دفاع کر رہی ہے اور اسلام کا خوبصورت چہرہ اہل مغرب کو کس طریقے سے دکھا رہی ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور اسی کے کسی خاص پہلو پہ امتیاز احمد سرا صاحب بسم اللہ قدو صاحب اسلام دراصل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی نمونے سے دکھا دیا جی اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کین فی رسول اللہ اُسوت الحسنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوت حسنہ رکھتے ہیں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کانا خلو کو حل قرآن کہ اگر قرآن کریم کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کلمات قرآن کریم میں بیان فرمائے بہت ساری خوبیاں آپ کی بیان فرمائیں اور جتنے بھی قرآن کریم میں احکامات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات کو کما حق ہو ادا کیا اور ہم سب کے لیے نمونہ بنا کے دکھایا اور قرآن کریم میں جو آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے افو اور درگزر کی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کامل نبی کہلائے آپ اس لیے کامل نبی کہلائے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپنایا اور جتنا ایک انسان اس کو کامل طور پر اپنا سکتا ہے آپ نے اس کو انتہائی درجے پر کمال پہنچایا جی اسی لیے آپ کامل نبی کہلائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الفو یعنی کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے وہ درگزر کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنایا اور آپ کا افو اور درگزر نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا بلکہ غیر مسلم غیر مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے شفقت سے پیش آتے خواہ کتنا ہی آپ پہ ظلم کیا گیا ہمیشہ آپ نے اس کو افو سے کام لیا درگزر سے کام لیا قرآن کریم کی جو آیت میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جزاؤ سیاتن سیت سیہ مصلحہ فمن افا و اسلحہ فاج رحو اللہ ان لا يحب ظالمین کے بدی کا بدلہ بدی کا بدلہ بدی بدی کے بجائے بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے پس جو کوئی معاف کرے بشرطے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا <clears throat> تو اس میں جو صفت کا ذکر ہے افوو ہے اور افوو میں جو یہاں پہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت درگزر کیا جائے جب اسلام اسلام مد نظر ہو اگر بغیر کسی وجہ کے معاف کیا جائے درگزر کیا جائے اور اسے اصلاح نہ ہو وہ افو میں شمار نہیں ہوگا جی اور اس میں اصلاح مد نظر ہونی چاہیے تو اگر اس نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا یہاں پہ میں اپنوں کی مثال اس ٹائم نہیں دوں گا بلکہ جو مثالیں غیروں کے بارے میں ہیں یا غیر مسلم یا کافروں کے بارے میں ہیں یا دوسرے لوگوں کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں میں بیان کروں گا <clears throat> تو اس کے بارے میں ایک چیز یہ بھی نظر مد نظر رکھنی چاہیے کہ بائبل نے بھی پیش گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی تندخو اور سخت دل نہ ہوگا نہ بازاروں میں منادی کرنے والا ہوگا بلکہ افو اور درگزر سے کام لینے والا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بین ہی پیشگوئی پوری آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زندگی میں جو مثال ملتی ہے جو زاہد صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ جو منافقوں کا سردار تھا جی, جی۔ عبداللہ بن عبی بن سلول اور اس نے اسلام کی کیسے مخالفت کی اور پس پشت بھی مخالفت کی اور مختلف اسلام کے خلاف سازشوں میں بھی شامل رہا پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ایسے الفاظ کیے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا درگزر جی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب خیبر فتح ہوا اور اس وقت ایک یہودیہ نے ایک بکرا یا بکری ذبح کی اور اس کو زہر میں پکایا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفتاً پیش کیا تو جب آپ کھانے لگے اور کچھ صحابہ نے اس کو چکھا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو چکھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے رک جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو بلایا اور عرض کیا کہ فرمایا کہ یہ کیا کس وجہ سے تم نے اس میں زہر ڈالا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے اس بات کا علم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غرض پوچھی کیا غرض تھی تو اس نے یہ کہا کہ میں ہم میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں خدا کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہماری جان آپ سے چھٹ جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ظاہر صاحب اس کے ساتھ وہی آپ نے افوف افوف کا کا سلوک کیا ماں فرما دیا اور اس کے نتیجے میں اس کی کایا پلٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو مکہ میں مکہ والوں نے اپنا سلوک جی جی اور تیرہ سال کا ایک لمبا عرصہ ہے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے متعدد واقعات ہیں اور شیب ابی طالب کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح دو سال تک ایک بائیک آٹ سوشل بائیک آٹ اور پانی اور کھانے کی کمی اور اس کے نتیجے میں ہی ایک جو کمزوری آپ کی زوجہ متحرہ میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد مان بعد ان کی وفات ہوئی اور آپ کے چچا کی وفات بھی اس کی مان بعد ہوئی ایسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاف فرما دیا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جو جس شخص نے جو ہے آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کا حمل جو ہے وہ ضائع ہوا اور آپ خود بھی پھر اسی پیچیدگیوں کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی اس شخص کو بھی آپ نے معاف کر دیا تو ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعات کی ایک لمبی فہرست ہے کہ آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف فرمایا سب سے بڑی جو مثال ہے وہ تو فتح مکہ کی ہے فتح مکہ کی کہ تیرہ سال جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تیرہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل گزرے ہیں آپ پر اور مسلمانوں پر خاندان والوں پر پھر اس کی انتہا بھی وہ جو دو سال کا یا ڈھائی سال کا عرصہ تھا جس میں قطع تعلق کیا گیا اور نہ کھانا دیا گیا بہت ساری بیسک جو تھیں ان سے محروم کیا گیا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لا تصریب علیکم اليوم کہ آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے آج تم جو چاہو مرضی کرو یعنی کہ جنرل پارڈن کا اناؤنسمنٹ کیا جی جی بالکل جو لوگ امن میں آنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے امن ہے جی زاہد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے کتنا پیار کرتے تھے آپ کے جو چچا تھے جی جی اور ہند نے جو آپ کی شہادت کے بعد جو کیا ان کے ساتھ سلوک وہ اس سے جو واقعہ ہے پڑھیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا جی اور اس کو معاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب معاف کیا تو اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی کہ میں آپ کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتی تھی لیکن اب مجھ سے اتنی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سوا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو یہ ہے افو کا مضمون اور <clears throat> ظاہر صاحب اس اس بات کا اس تمہید کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو قرآن آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف اسے حاضر اٹھا لیں وقتی طور پر کیونکہ شروع میں جو آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ لقد کان القم فی رسول اللہ عصوۃ الحسن کسی صرف حاضر اٹھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان کن تم تو ہبون اللہ فتح بیونی یوحب کم اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین سے کہہ دے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ سے محبت کرے گا تو یہ اس کا بتانے کا مقصد ہے اب بات یہ ہے کہ اسلام پر ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمان آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہٹ گئے جی اور وہ اسوا جس نے اسلام کو بلندیوں پر لے کے گیا اسلام جس پر چل کر صحابہ نے کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کیں اور پوری دنیا کے دل جیتے اس اسوے کے ذریعے سے وہ اسوا بھول گئے تو پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت اکتس مسیح کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا اور وہ قرآن وعدوں کے ساتھ اور جو پیش گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور حضرت اکتس مسیح علیہ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ دلیہ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنا ہوگا آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلاۃ والسلام امام مہدی مسیح و مہدی ماؤد علیہ السلّۃ والسلام فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تا خدا خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعام و برکات اور معرف کا معرف اور حقائق اور کشو سے بہراور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتح بےون ببکم اللہ اور خدا تعالیٰ کے اس دعوے کی عملی اور عملی اور زندہ دلیل میں ہوں یعنی کہ حضرت مسیح اور السلام نے ہمارے لیے یہ مثال قائم کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ترقیات حاصل کریں تو لازمی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا ہے اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر ممکن نہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی ترقیات جو ہے وہ حاصل کر سکیں بالکل بالکل پھر حضرت مسیح محدود والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو خود بخود خدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے اس کے واسطے واسطے کی ضرورت ہے اور وہ واسطہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس واسطے سے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی بامراد نہ ہوگا اور انسان تو دراصل بندہ ہے یعنی غلام ہے غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ جی بالکل تو امتیاز امتیاز صاحب آج جو ہم یہ بات کر رہے ہیں افوف کے مضمون کے حوالے سے ہم نے اس کو لیا ہوا ہے جی اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی پیش کی ہیں کس جی۔ طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کو معاف فرمایا اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح صاحب السلام کو فرمایا جی اور آپ نے بھی اپنی جماعت کو یہی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی بھی قسم کی ترقیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی امر یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر عمل کریں تو اس اسوا پر عمل کرنے کی ایک مثال جو ہم آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ تقریباً دو سال قبل امریکہ میں جماعت احمدیہ کی ایک مسجد کے اوپر جو ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ فائرنگ کی یہ واقعہ جو ہے یہ ہے نومبر چودہ دو ہزار پندرہ کا جی اور اگر دوستوں کو یاد ہو تو تیرہ نومبر کو غالباً پیرس میں جو ہے وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور سو سے زائد افراد کو وہاں پر جو ہے وہ مارا تھا تو یہ جو شخص ہیں ان کا نام ٹیڈ ہیکی جونیئر ہے جی۔ انہوں نے جو ہے اخبار وغیرہ میں جو خبریں پڑھیں اور جو ٹی وی پر خبریں دیکھیں ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا کہ یہ کس طرح کہ مسلمان جو ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی نقشہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دہشت گرد ہیں کٹھے ایک ہی چیز ہے جو مسلمان جو اسلام کا یعنی کہ پیغام ہی یہ ہے تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ کس طرح جو ہے مسلمانوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے یا ایک منفی جو کہہ لیں کہ ایک امیج جو ہے ان کے ذہن میں اسلام کا پیدا ہوا اور جو ان کے بارے میں پھر آرٹیکل وغیرہ آئے کہ نشے کی حالت میں اور مختلف حوالے ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ شراب پیتے رہے گھر اپنے آئے اور رات کو جو ہے ان کے پاس کئی اسالٹ رائفلس وغیرہ کے یہ مالک تھے تو رات کو اپنے بیک یارڈ میں شوٹنگ کرنے کی نیت سے جو ہے وہ گولیاں چلا رہے تھے اور ان کے گھر کے بالکل ساتھ ہی جماعت احمدیہ کی ایک مسجد بھی ہے تو ان کے دل میں جو ہے ان کی یہ خیال پیدا ہو کہ کیوں نہ جو ہے کوئی میں بھی کوئی کام کروں جو ان سے بدلہ ایک طرح سے کسی طرح لیا جائے تو اپنے اس غصے کو نکالنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی مسجد پر جو ہے گولیاں چلائیں رپورٹس کے مطابق چار یا پانچ گولیاں چلائیں ان میں سے ایک گولی جو ہے وہ باہر کی دیوار سے ہوتی ہوئی اندر مسجد حال میں سے گزر کر جو کچن ایک بنایا ہوا تھا اس میں جا کے جو ہے وہ پہوست ہو گئی تو پھر پولیس والوں نے جو ہے تلاش شروع کی رائٹ اوے تو سامنے نہیں آیا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور ایف بی آئی نے بھی جو ہے اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ جانکاری کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ تفتیش کی اور آخر میں یہ جو شخص ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ الزام ثابت ہوا کہ جی انہوں نے یہ فائرنگ کی انہوں نے خود بھی پھر آگے جو ہے اس بات کا کہا کہ جی میں ہی تھا اور ان کی مختلف حالات انہوں نے پھر جو میں تفصیل کچھ بیان کی ہے جو ہے یہ ساری سامنے آئی اور اس مسجد جو ہماری مسجد ہے اس کا نام بیت الامان ہے اور انہوں نے جب یہ ان کے اوپر کیس یہ ثابت ہو گیا تو پھر انہوں نے کورٹ کے اندر جو ہے اپنی اس حالت کا اظہار کیا کہ جی میں تو ڈرنک تھا اس طرح کی حالت تھی میری لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے معافی بھی چاہتا ہوں اور جماعت احمدیہ کے نمائندے اس سے جا کر ملے اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مل کر ان کے سامنے اسلام کی اصل تصویر جو منفی آپ کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے اصل تصویر جو ہے وہ اسلام کی رکھی جائے اور اس غرض سے جو ہے جو جماعت کے اکابرین تھے اور جو ہمارے امام مسجد وغیرہ تھے وہ ان سے ملے اور ملاقاتیں چلتی رہیں اور ہم نے کورٹ میں یہ تک کہا کہ ان کے اوپر جو یہ الزام لگائے گئے ہیں کیونکہ اصل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے اور جو ہے وہ یہ ہے کہ اف وہ ہو جس سے اصلاح ہو اور انہوں نے کہا کہ بظاہر یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ سنسیئر ہے اخلاص کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا نہ دی جائے جی اور کورٹ میں یہ بات ہوئی ان کے لائر نے بھی یہ کہا لیکن جج نے کہا کہ کیونکہ دنیاوی قانون ہے میرا اختیار نہیں کہ اس کے اوپر جرم ثابت ہو اور اس کو کوئی سزا نہ دی جائے تو اس کی ایک منیمل سینٹنس جو ہے ان کو سرو کرنی پڑی پریزن میں چھ ماہ کے لیے یہ جیل بھی ہوئی ان کو لیکن اس دوران جماعت حمدیہ احمدیہ کا ان سے رابطہ رہا بار بار ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں جیل میں جا کے جیل میں جی باقاعدگی سے ایک دوست جو ہیں وہ جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے اور جو بھی کوئی اگر مشکلات جو ہم حل کر سکتے تھے اس کی ہم آفر کی ان کو اور اس طرح ایک لمبے رابطے کے بعد اب دو ہزار سترہ میں دو ہزار سولہ سترہ میں جب یہ باہر آئے ہیں ان کا جماعت سے رابطہ ہوا ہے باتیں ہوئی ہیں لوگوں سے تو ایک بالکل ہی چینج تصور جو ہے ان کے ذہن میں جماعت کا ہے جماعت کا نہیں اسلام کا ہے جی کیونکہ پہلے یہ اسلام کو بلیم کرتے تھے تمام مسلمان کو بلیم کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ایک تعلق پیدا ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا پورا پرسپیکٹو جو ہے اسلام کے بارے میں بالکل تبدیل ہو گیا ہے اور اب وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں تم خبروں میں پڑھتے ہو تم جو خبروں میں سنتے ہو اور بار بار ایک نگیٹو امیج جو آتا ہے اسلام کے اوپر جو تبصرے آتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور ہر طبقے میں ہر کہہ لیں کہ مذہب کے سو کالڈ فالوور جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے آئے ہیں اور اب یہ باقاعدہ ایک رابطے میں ہیں ہمارے جو ان کے گھر کے ساتھ مسجد ہے ادھر بھی آتے ہیں جلسے وغیرہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں اور اس پہ باقاعدگی سے آنا جانا اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ایک طرح بھائی چارہ جو جی اصل روح ہے اسلام کی کہ انسانیت کا ایک جو ناتا ہے وہ جو ہے اس در ہمارے درمیان پیدا ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اب وہ ایک ذریعہ بن چکے ہیں اپنے دوست احباب میں جو ہے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جی بہت بہت شکریہ زاہد عابد صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور پھر اتوار کی رات آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز دس سے ساڑھے دس بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان اور پھر ساڑھے دس سے گیارہ کے درمیان بنگلہ زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے جماعت احمدیہ مغرب میں کس طرح اسلام کا دفاع کر رہی ہے اور اسلام کا خوبصورت چہرہ اہل مغرب کو کس طرح دکھا رہی ہے اسی ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان صفت یعنی آ حضور کا اف و درگزر اس کا ذکر کیا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مثالیں پیش کی ہیں کہ جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے مزید یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ جس طرح کچھ عرصہ قبل امریکہ میں جماعت احمدیہ کی ایک مسجد کے اوپر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا لیکن کس طرح جماعت احمدیہ نے اس ان لوگوں سے رابطہ رکھا اور ان کے سامنے اسلام کا اصل خوبصورت چہرہ جس کے اوپر مرور زمانہ کی وجہ سے کچھ گرد آ گئی ہے وہ پیش کیا اور اب یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ دوست جو کہ ایک طرح سے اسلام کے بارے میں نفرت اپنے دل میں رکھتے تھے اب وہ جماعت احمدیہ کے کافی قریب ہیں یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اور سامعین کرام آپ سے گزارش کہ آپ پروگرام کے اسی موضوع کے حوالے سے تقریباً دس بجے تک یعنی کہ اب سے مزید تقریباً پچیس چھبیس منٹ تک سوالات کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کی لائن اوپن ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two سامعن کرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ آپ کا سوال مختصر ہو اور اس کا دورانیہ ایک منٹ سے کم ہو اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو کم از کم آپ کے دو سوالوں کے درمیان دس منٹ کا وقفہ ضروری ہے تاکہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ احباب شامل ہو سکیں جی کیا سب جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوا ایک ایسا اسوا ہے جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ سے جب آپ اسلام اور قرآن کریم کی وہی کا آپ پر نزول ہوا شروع آغاز ہوا تو اس وقت کیا حالت تھی عرب کی اور لوگوں کی اور کس طرح ان لوگوں کی کایا پلٹ دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو دیکھ کر اور آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے اسی طرح یہ جو شخص تھا اگر اس کو دیکھا جائے تو بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ ویوز تھے اس کے جس کا زاہد صاحب نے ذکر کیا اور اسلام سے شدید نفرت کرنے والا اور ویسے بھی ظاہر صاحب اس کا امریکن ملٹری سے مرین تھا شاید اس کا طور مرین تھے تو اور اوپر سے پیرس کا جب حملہ ہوا تو وہ نفرت اور بھی نفرت ان کی نفرت میں اضافہ ہوا تو لیکن ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر جم چلتے ہوئے جماعت احمدی نے معاف کیا تو ان کی بالکل کایا پلٹ پلٹ گئی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اسوے کے بارے میں ایک شاعر نے تحریر کیا تھا کہ لیا ظلم ظلم کا سے انتقام علیہ کے سلاۃ علیہ کے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اس سے فائدہ حرض اٹھائیں اور وقتی طور پر مزہ اٹھا کر چلے جائیں گھر اور بھول جائیں اصل میں یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس پر چلیں اور اس سے ہم اس کے فائدے بہت سارے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح زاہد صاحب نے ذکر کیا اس کی ایک مثال جی امتیاز بھائی ہم جو جماعت احمدیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آج یہ ایک واقعہ پیش کیا ہے لیکن بانی جماعت احمدیہ مسیمہ علیہ السلام نے تمام اپنی عمر اصل میں اس کام میں ہی صرف کی ہے جی کہ اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے تمام جوابات دیے جائیں آپ ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں ہم تو بچپن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ جمع کرتے جا رہے تھے کہ جو اعتراضات صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ قرآن کریم پر جو ہے عیسائی اور یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کرتے تھے اور آپ نے ایک باقاعدہ کتاب اپنی نوٹ بک بنائی ہوئی تھی کہ اس کے اندر آپ جو ہے اس کو جمع کر رہے جی۔ ہیں اور جب بھی دوسرے جو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں نے بانی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے اور گندے اچھالنے کی کوشش کی تو ہمیشہ حضرت مسیمہ صد و اسلام نے اس کا دفاع کیا اس کا جواب دیا جب کتاب جیسے رنگیلا رسول لکھی گئی جی۔ تو حضرت مسلم عود نے اس کے جواب میں سرکولر گورنمنٹ کو بھیجا جی کہ اس قسم کی جب پبلیکیشنز ہوں تو اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں جی کیونکہ اس کا مقصد جو ہے جو ایک پرامن فضا ہوتی ہے ماحول ہوتا ہے معاشرے کا اس کو برباد کرنا ہوتا ہے اس سے کوئی مذہبی بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کسی بھی طرح جو ہے آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ کون سے مذہب کی تعلیم بہتر ہے یا کیا ہے بلکہ ایک نفرت جو ہے لوگوں میں وہ پیدا ہوتی ہے جی, جی. اور اس کے جواب میں ہمیشہ جماعت نے یہ کام کیا کہ جہاں پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر جو ہے اعتراض ہوتے ہیں تو جماعت میں سیرت النبی کے حوالے سے جو ہے جلسے کا انعقاد ہوتا ہے جی اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے عام کیا جائے جی اگر قرآن کریم پر اعتراضات ہو رہے ہیں تو قرآن اوپن ہاؤس کے حوالے سے جی تاکہ قرآن کریم کی تعلیم لوگوں پر جو ہے واضح کی جائے جی تو اس طریق پر جو ہے جماعت احمدیہ جی جو ہمیشہ سے اسلام کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جو ہے وہ دفاع کرتی چلی جی آئی ہے اور کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ صرف ایک مثال ہے جہاں جی۔ پر جماعت کے اوپر حملہ ہوا اور جماعت نے جو تعلیمات ہیں اسلام کی آپ وسلم کی سیرت ہے اس کے مطابق ہی اس پر عمل کیا تو ایک شخص کی بالکل کایا جو ہے وہ پلٹ جی ظاہر صاحب اسی ضمن میں جو آپ نے مثال دی مجھے ایک اور مثال یاد آتی ہے کہ جو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب چارلی ہیبڈو نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور انہوں نے بہت سارے خاکے شائع کرنے شروع کیے اور اس کے بعد اور بہت سارے اخباروں میں آرٹیکلز بھی لکھے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو جماعت احمدیہ کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح خام سید تعالیٰ بن عزیز نے ایک سیریز آف سرمنز دیں اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر آپ کی خوبیوں پر آپ کے اخلاق پر غیروں کے ساتھ سلوک پر خطبات دیے اور پھر حضور ہاں، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ ارشاد فرمایا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں مفت میں تقسیم کی جائیں کہ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو وساخی کرتے کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پکڑا دی جائیں اور وہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو خود بخود آپ کی سیرت ان کی کایا پلٹ دے گی یہ ہے شان جماعت احمدیہ کی کہ کس طرح اسلام کی کا ڈیفنس یا دفاع کر رہی ہے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی اس طرح کی کوئی غساخی کی جاتی ہے تو قلم کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے تو یہ جہاد ہے جس پہ جماعت احمدیہ یقین رکھتی ہے اور کرتی بھی ہے جی بالکل امتیاز بھائی جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے پیارے امام حسن خام سید اب نصر عزیز نے اس طرح توجہ دلائی تھی اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اور علیہ وسلم کا جو اسوہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح ایک ریئیکشن نہیں دکھایا جی کبھی بھی ریٹیلیٹوری ایکشنز علیہ وسلم نے نہیں لیے بلکہ ایک افف کا پہلو قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں کہ جس سے اصلاح ہوتی ہو وہ اپنایا گیا اب حضور نے اسی خطبے میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ میگزین چارلی ہیپڈو جو ہے اگر اس کو مسلمان اگنور کر دیتے ٹھیک ہے انہوں نے جو جی۔ گستاخی کی وہ تو انہوں نے کی جی۔ آپ کا ہمارا ریئیکشن یہ تھا کہ ہم نے علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا ان کی علیہ جی۔ وسلم کی سیرت پر کتابیں ہم نے لوگوں میں مفت تقسیم کی ابھی بھی کر اور بے شمار اس طرح پروگرام بھی کیا وسلم کی زندگی کے اوپر تو حضور نے اس میں ایک یہ تجزیہ بیان کیا تھا کہ اس کی تو صرف چند ہزار کاپیاں تھیں جو یہ شائع کرتے تھے اور اس کے اوپر جب مسلمانوں کا ریئیکشن ہوا تو وہ رسالہ حضور نے جو فرمایا کہ چار پانچ چھ مہینے میں شاید بند ہی ہو جاتا جی اس کی چند ہزار سے جو لاکھوں میں اس کی پرنٹ چلی گئی جی تو اس سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوا الٹا ایک جو ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں تشہیر جو ہے بڑھ گئی جی اور لوگوں میں جو ہمیشہ ان کے اندر ہمیشہ یہ پایا جاتا ہے کہ جی فریڈم آف اسپیچ اور یہ اس طرح کر کے وہ اس کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی کہہ دیں جی۔ تو اس پہلو کو جو ہے وہ کیا گیا تو نظر یہ واضح نظر آتا ہے کہ اگر یہاں پر بھی مسلمان جو ہے اس ذریعے کو اس ریاکشن کو نہ کرتے بلکہ بجائے اس کے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو لیتے اس پر عمل کرتے اور اس کا جو ہے قلمی رنگ میں کیونکہ انہوں نے جو ہے تمسخر کیا قلم کے ذریعے جو آپ پر اعتراضات کیے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہاں، ہم بھی قلم کے ذریعے ان کے جوابات دیتے جی جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب اور امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں ان کا سوال پہلے لیتے ہیں اللہ دتا صاحب موجود ہیں ٹورانٹو سے ہمارے ساتھ اللہ دتا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال ہے جی کہ ایک سلمان رشدی انگلینڈ کا ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੈਟਨਿਕ ਵਰਸਿਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ جی بہت بہت شکریہ اللہ دتا صاحب آ، جی امتیاز صاحب جو Saranic آ، versus- اس آ، پہلا جو سوال ہے سوری جو دوسرا سوال ہے اس کا پہلے جواب دے دیتا ہوں آ، جو دوسرا سوال ہے پاکستان میں جو ہوا اس کے بارے میں ہمارا کیا تاثر ہے اور ہماری کیا رائے ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کریں گے اور میں اپنے سامے کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ کل پروگرام جو ہے نو سے بارہ بجے ہے اس کی آپ فریکوینسی وغیرہ اناؤنس کر دیں ابھی جی،, جی تو اس پہ ہم ڈیٹیل میں اس کا جواب دیں گے آپ بتا دیں اس کے بارے میں جو جی سامعین کرام کل کا بھی جو ریڈیو پروگرام ہے اس کی بھی فریکوینسی وہی ہے جو آج کے پروگرام کی ہے اور جو ہمیشہ ہوتی ہے یعنی کہ کل کا پروگرام آپ کی خدمت میں F M hundred point seven پہ آٹھ سے دس بجے کے درمیان پیش کیا جائے گا اور اے ایم فائیو تھرٹی پہ دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جائے گا اگر آپ ویب سائٹ پہ سن رہے ہیں تو آپ کو کوئی فریکوینسی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ آپ کی خدمت میں بتاتے چلیں کہ آٹھ سے نو بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں حضرت خلیفۃ المسی الخام سید اللہ تعالیٰ بن سر العزیز کا جو گزشتہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور پروگرام ریڈیو احمدیہ جو کہ سوال جواب والا حصہ ہے یہ کل بروز اتوار نو بجے شروع ہوگا جس کے بارے میں امتیاز سرا صاحب نے ابھی بات کی تھی جی تو انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ سٹینک ورسز کے حوالے سے ہم نے کیا کیا تو یہ سلمان رشدی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ان کا مقصد جیسے آج کل لوگ ہیں بعض رائٹر ہیں وہ بھی اس طرح کی تصنیفات لکھتے رہتے ہیں جن کا مقصد محض دولت کمانا یا نام کمانا ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے ان کی جو کتاب تھی وہ مور آف اے ناول تھا سٹینک جی۔ ورسز جو ہے اور اس کے بر اس کے جواب میں ہمیشہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قلم کا جواب قلم سے دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو ہے پروگرام کیے جائیں لوگوں میں جو ہے یہ شناسائی پیدا کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے جو آپ کا مقام ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے جس طریقے سے یا اعتراض کیے جاتے ہیں یہ تو فرضی اعتراض ہوتے ہیں اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے نہ قرآن کریم پڑھا ہوتا ہے نہ آپ کی سیرت پڑھی ہوتی ہے اور بس بعض چیزیں کہیں سے اٹھا لیتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ سے اور وہیں سے وہ اعتراض لا کر پیش کرتے ہیں اسی طرح کی ایک میری ملاقات ہوئی تھی ابھی ایک دوست سے اس ویکینڈ پر جی۔ گزشتہ ویکینڈ جو گزرا ہے اس پہ ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی پورا صفحہ وہ لے کر آئے ہوئے تھے جی۔ اور اس کے اوپر اعتراضات لکھے ہوئے تھے عام وسلم کی ذات کے اوپر مثلاً جی وہ جو نویں صورت ہے صورت توبہ میں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہاں کوئی کوئی نظر آئے اس کو مار ڈالو جی جی جی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو اس طرح کی اجازت ہے کہ عورتوں کو جو ہے اپنا غلام بنا لو جی او ماں مالکت مانو کم اس طرح کی جی۔ وہ آیات پیش کر دیتے ہیں اور ہمارا تو اسی طرح جواب ہوتا ہے کہ جی, جی۔ دیکھیں قرآن کریم ایک کامل ضابطۂ جی۔ حیات ہے کامل تعلیم ہے اس کے اوپر ایک حصے کو لے لینا اور باقی تمام تعلیمات کو جو ہے پیچھے چھوڑ دینا کہ جی جیسے وہ وہاں پر ہیں ہی نہیں جی تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تف... جان کسی کے بارے میں نالج حاصل کرنے کا کوئی پراپرلی ریسرچ کرنے کا جی پوری چیز کو دیکھا جا سکتا ہے ظاہر بھائی اسی طرح میں آج کل حضرت اقتص مسیح مدرسۃ السلام کی کتاب پڑھ رہا ہوں جس میں ایک عیسائی کے چار سوالوں کے آپ نے جواب دیے ہیں اور وہ سوال نہیں ہیں وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض ہیں اور بڑے خوبی سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کے جوابات دیے ہیں تو دراصل جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جب بھی اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر یا ازواج پر یا صحابہ پر اعتراضات ہوتے ہیں تو ہمارا ایک ہی عمل رہا ہے کہ کلمی جہاد ہو اور قلم کے ذریعے سے جواب دیا جائے اور جگہ جگہ مختلف شہروں میں ہم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرامز کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ کتنے عظیم رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے جن کے جن کا اصوا یہ تھا کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دو جنہوں نے آپ کی بیوی کا قتل کیا جنہوں نے آپ کی بیٹی کا قتل کیا ان ان جنہوں نے آپ کے چچا کا قتل کیا مطلب جتنے بھی آپ پر مظالم کیا آپ نے ان اس کا جواب صرف افو اور درگزر سے دیا اور جس طرح آپ یہ کہہ رہے تھے چارلی ہیبڈو کے سلسلے میں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض ہوئے ہیں تو آپ نے کبھی اس کا ظلم سے یا وائلنس سے جواب نہیں دیا بلکہ اپنے اعلیٰ نمونے سے اس کا جواب دیا ہے اور یہی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کہ جتنے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کئی تو کے ایک شہادت بھی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف جتنے بھی کسی نے کوئی ظلم کیا یا زیادتی کی آپ نے اس ہر شخص کو معاف کر دیا جی اب یہی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ اپنے بارے میں آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا جی اگر کسی چیز کا آپ کو سب سے زیادہ ہوتا تھا کہ اس پر اعتراض نہ ہو وہ تھا خدا تعالیٰ کی ذات جی اور یہ ہم دیکھتے ہیں جنگ عہد میں بھی اس کی بڑی اچھی جھلک نظر آتی ہے جی کہ جب دشمن سمجھتا ہے کہ ناوز اللہ ناوز اللہ وسلم کو شہید کر دیا ہے جی تو صحابہ جب ایک پہاڑی کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ محمد زندہ ہیں تم میں تو آپ کہتے ہیں صحابہ کو جواب نہ دو پھر پوچھتے ہیں ابو بکر جواب منع عمر تو پھر جب وہ اپنے بتوں کے نعرے مارتنا کہتے ہیں اس کے اب تم جواب دو جی جسے نظر آتا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی کوئی وہ نہیں تھا بالکل کوئی انا کا پہلو نہیں تھا جس بات کا آپ کو سب سے زیادہ غیرت تھی وہ تھی خواہ تعالیٰ کی ذات خدا تعالیٰ اور جہاں پر خواہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہو وہاں پر آپ کبھی بھی خاموش نہیں رہے جی اور حضرت مسیم صلاۃ اسلام بھی جو ہیں اپنے امام اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہمیشہ غیرت رکھتے رہے بالکل. ہیں اور ایسے لوگ جن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے تھے ہمیں ہم سب نے کیونکہ جماعت احمدیہ میں یہ واقعہ جی. عام موجود ہے جی. تو وہ شخص جو ذات پر اعتراض کرتا تھا وہ آیا آپ سے ملنے آپ اسٹیشن پر موجود تھے جی. اور سلام کیا تو حضرت السلام بڑا جواب دیا کہ ایک طرف سے دوسرے منہ کر لیا کہ جیسے سلام کیا ہی نہیں ہے اگنور کر دیا اس کو اس نے پھر سلام کیا تو آپ نے پھر اگنور کر دیا تو آپ کے ساتھ جو ایک صحابی آپ کے موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ آیا ہے مجھے نام بھولتا ہے کیا نام تھا ان کا لیکرام ہاں۔ شاید ہاں پنڈت لیکھ رام پنڈت لیکھ رام جی وہ کہتے ہیں کہ پنڈت لیکھ رام سلام کہتا ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ ہمیں سلام کرتا ہے اور ہمارے آکا کو گالیاں دیتا ہے تو ایسے شخص کے اسلام کی کیا ضرورت ہے ہمیں بالکل تو یہ آپ کی غیرت تھی اسلام کے لیے بانی اسلام کے لیے اور ہمارا رد عمل ہمیشہ سے اب ہمارے پیارے ماں جی۔ خامد نصر عزیز بھی جی۔ جب بھی اب انہوں نے سٹینک اس کی بات کی سٹینک ورسز کی جی۔ یا جب اور بھی کوئی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ نصیحت ہوتی ہے کہ جہاں دشمن جو ہے اپنے اس کام میں بڑھ جائے تو تمہارا کام ہے کہ تم دروشری میں بڑھ جاؤ جی۔ جتنا وہ جی۔ مقابلہ کرے اس طریقے سے اتنا تم مقابلہ کرو دروشریف کے ذریعے جی۔ اپنے درود میں بڑھتے چلے جاؤ تو یہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے صاحب آپ کو تو شعر و شاعری سے کافی شوق بھی ہے اور مجھے حضرت مسیح مدرسۃ السلام کا وہ شعر یاد آ گیا کہ بادز خدا باعش کے محمد مخمرم گر کفر ای بود خدا سخت کافرم آپ اس کا ترجمہ بھی کر دیں یعنی کہ خدا تعالیٰ کے عشق کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں ڈوبا ہوا ہوں جی۔ اور اگر تو یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں بہت مارکت الارا شعر فارسی کلام کا حضرت مسیح محمد علیہ صلاۃ کے کلام سے امتیاز صاحب نے بھی سامع نے آپ کی خدمت میں پیش کیا سامعین کرام ابھی اللہ دتہ صاحب نے جو سوال کیا سلمان رشدی کے حوالے سے اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ تھا اس طریقے کے کئی واقعات ہیں لیکن تقریباً انیس سو اٹھاسی یا نواسی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے اور اگر آپ جماعت احمدیہ کی official web site Alislam dot org پہ جائیں تو اس وقت جو امام جماعت احمدیہ تھے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب انہوں نے اس بارے میں کچھ خطبات بھی دیے ایک سیریز کی شکل میں وہ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ نے بعض سوال جواب کی محفلوں میں بھی ان سوالات کے اوپر روشنی ڈالی وہ بھی جماعت احمدیہ کے آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہیں اس کے علاوہ بعض جماعت کے دیگر اسکالرز بھی تھے جب بھی اس طریقے کا کوئی دردناک واقعہ پیش آئے تو امام جماعت احمدیہ کے علاوہ دیگر جو اسکالرز ہیں جماعت احمدیہ کے وہ بھی بعض مضامین لکھتے ہیں اور کتب لکھتے ہیں جو کہ جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں انہی میں انگلش زبان میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں وہ بکس اردو میں بھی مل سکتی ہیں اسی طریقے کی ایک کوشش ارشاد مانجی ایک خاتون غالباً ٹورانٹو کی ہی ہیں وہ انہوں نے بھی ایک اس طریقے کی کوشش کی انصر رضا صاحب معروف اسکالر ہیں ریڈیو احمدیہ کے ہمارے دوست انہوں نے اس کا ایک جواب شائع کیا وہ بھی جماعت احمدیہ کے آفیشیل ویب سائٹ پہ مل سکتا ہے سامنے کرم آپ کو ضرور دعوت دیں گے کہ بہت آسان ہے جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ کو ایکسس کرنا الاسلام ڈاٹ اور پہ آپ جائیں مختلف زبانوں کے اندر یہاں بے شمار کتب کے تراجم بھی موجود ہیں جماعت احمدیہ کا جو چوبیس گھنٹے براہ راست چینل چلتا ہے M T A Muslim television Ahmadiyya وہ بھی آپ یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں دیگر جماعت احمدیہ کے بارے میں تمام وہ معلومات جو آپ کو غیر جماعت احباب اپنی کتب اور اپنی اخباروں کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں سے جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بجائے اگر جماعت احمدیہ کی ہی ویب سائٹ سے وہ معلومات حاصل کریں تو یہی انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرے گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس تقریباً پانچ سے سات منٹ باقی ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two ہمارے ساتھ پروگرام میں آج جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور آپ زاہد عابد صاحب موجود ہیں جی امتیاز صاحب اس وقت کو کوئی کالر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے جی۔ اگر آپ پروگرام میں مزید کچھ جی مجھے میرے سامنے حضرت مسیح ماؤد رسوۃ السلام کا ایک اقتباس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے تحریر فرمایا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات ہو سکتی ہے وہ جھوٹا ہے خدا تعالیٰ نے جو بات ہم کو سمجھائی ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کن تم تو حبون اللہ فتح بيوى يہ اللہ کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے بغیر مطابعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا جو لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کی ان کی کبھی خیر نہیں تو یہ حضرت مسیح حضرت السلام وسلم نے فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہمیں اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب زاہد صاحب اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں ہمارے پاس تین سے چار منٹ ابھی باقی ہیں جزاک اللہ تو جس طرح امتیاز صاحب نے بات کی اور ہم یہ بات کر رہے ہیں افف کی اور کہ ہمارا کیا اس میں ہونا چاہیے رد عمل اور اسلامی تعلیم پر عمل کرنا ہی جو ہے سب سے بہتری اسی میں ہے اسی سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور آج کل کے دور میں جو ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہتھیار ہے وہ صرف دعاؤں کا ہی ہے جی تو ایک شعر جو ہے اردو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں نہا ہم ہو گئے یار نہا میں تو اس صورتحال کا اس وقت ہمیں سامنا ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ چاروں طرف سے اسلام پر جلغار کیے ہوئے ہیں اور اس سے اور بری حالت کیا ہو سکتی ہے مسلم امہ کی کہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں جہاں پر مسلمان حکومتیں ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں جو ایک ملک کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور سب سے زیادہ بظاہر جو امن و امان ختم ہو چکا ہے وہ مسلمان ممالک میں ہے جی۔ تو اگر اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نبی کی کسی مہدی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھیجے ہوئے شخص کی ضرورت نہیں تو اور پھر وہ کون سا زمانہ ہوگا کہ جب یہ ضرورت پیدا ہوگی تو ہمیں ضرورت اس بات پر ہم غور کریں اس شخص کے دعوے پر جو یہ دعویٰ لے کے آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں اور پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں تو اس کو ہمیں ضرورت ہے جانچ پڑتال کرنے کی اور اس پر غور کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضمت سیم صاحب السلام جو اس زمانے میں ایک دعویٰ لے کر آئے ہیں اور اسلام کی جو ہے تعلیمات کو دوبارہ قائم کرنے کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے ہم جو جماعت احمدیہ ہیں ان کے ماننے والے ہم تو مانتے ہیں اگر ہم غلطی پر ہیں تو چاہیے کہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ واقعی جس نے آنا ہے اس کو بھیج دے تاکہ اس گرتی ہوئی حالت میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو نکالے اور اسلام کا جو سورج ہے ایک مرتبہ پھر دنیا پر چمکے جی جی بالکل بہت بہت شکریہ زاہد صاحب امتیاز صاحب آپ کی خدمت میں اگر آپ خلاصتاً مزید ہمارے پاس تقریباً دو سے ڈھائی منٹ باقی ہیں اگر آپ بیان کرنا چاہیں کچھ خلاصتاً تو ہم دونوں نے ابھی عرض کر دیا لیکن ایک اور چیز جس کے بارے میں میں دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں جو اس پہ ہم نے ایک پورا پروگرام بھی کیا تھا کہ جو روہنگن مسلمانوں پر ہو رہا ہے ظلم کی ایک بڑی دکھ بڑی داستان ہے اور پوری دنیا خاموش ہے اس پہ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیل خام سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے ہمیں دعا کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور ساتھ ساتھ ان روہنگن مسلمانوں کی امداد اور ان ان کی ہے مدد کرنے کے لیے ہماری جو ہیومینٹی فرسٹ کی ٹیم ہے وہ ان کی پوری زور شور سے مدد کر رہی ہے اور جتنے ہمارے وسائل ہیں ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فضل فرض جماعت خدمت کی توفیق پا رہی ہے لیکن بہرحال ایک بہت بڑی دکھ بھری داستان ہے تو تمام احباب سے درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد ان کو جو ان مظالم سے بچائے اور واپس یہ اپنے گھروں میں لوٹیں زاہد صاحب اس ضمن میں آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں پلیز جی آپ نے ذکر کیا روہنگیا کے مسلمانوں کا تو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ تقریباً دو ماہ پہلے لارڈ طارق صاحب جو یو کے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ایک تو وہ اپنی استاد میں جو گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ گئے ہوئے تھے انہوں نے بنگلہ دیش بھی گئے تو جہاں پر انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں وہ بھی ادا کی ساتھ ساتھ اس طرح بھی توجہ دلائی گورنمنٹ کو کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر جو کچھ جو بہتری کر سکتے ہیں اور اس ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں جی۔ تو وہ کرنی چاہیے ہاں جی آپ کو پتہ ہے روہنگن جی۔ جو لارڈ طارق احمد صاحب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں اور جو اپنی کیپیسٹی میں وہ کر سکتے ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا کہ ان کی مدد کی جائے اور اس طرح کر کے جی اور ہیومینٹی فرسٹ ماشاء اللہ ان کے لیے کافی کام کر رہی ہے اور جی۔ وہاں پہ گراؤنڈ میں غالباً پہنچ بھی چکی ہے اور ان کے لیے دنیا بھر سے جو اطیات ہیں وہ اکٹھے کیے جا جی، رہے ہیں ہمارے ہیومینٹی فرسٹ کے ڈائریکٹر اسلم داؤد صاحب پچھلے سا, پچھلے پچھلے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح جماعت اور ہیومینٹی فرسٹ روہنگن مسلمانوں کی وہاں پہ مدد کر رہی ہے جی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب اور بہت بہت شکریہ زاہد عابد صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود تھے خاک سار آپ دونوں حضرات کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین آپ کا بھی ممنون ہے جو کہ پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں فضل رحمان صاحب کی خدمات حاصل رہیں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ساڑھے دس بجے یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ بنگلہ زبان میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کل شام کو آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک بھی آپ کی خدمت میں پروگرام ریڈیو احمدیہ دیا معمول کے مطابق پیش کیا جائے گا کچھ دیر کے بعد آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے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 بچھا دیں قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ فدتك النفس يا خير الأنامين رأينا نور نبئك في الظلام رأينا آية تسقي وتروي وتشفي الغافلين من السقام رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام بحمد الله قد خسف وكانا شريكي محن أيام الصيام أتانا النصر بعد ثلاثمائة وبعد مرور مدة ألف عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي ونحن الوارثون كمثل هلدا ورثنا كل أموال الكرام ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي وردنا الماء صفوا غير كدرا ويشرب غيرنا وشل اللجام سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشامي وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي أأنت تكذبا آيات ربي أأنت تعاديا سبل السلام لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام محمد محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله یا قلبی اذکر احمدا این الہدا مفن العدا برن کریما محسنا وحر العطایا والجدا یا قلبی اذکر احمدا این الہدا مفن العدا برن کریمم محسن بحر العطايا والجدا محمد محمد محمد الرسول الله رسول الله رسول الله محمد الرسول الله يا رب پیسلیا دائما منہ دنیا وبا سینسار یا رب پیسلیا نبی کدا من في هذه الدنيا وبعث انساني محمد محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی صلی علی علی حبیبنا محمد محمد محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام هذا البرنامج أعزائي يبث كل يوم سبت من الساعة العاشرة إلى العاشرة والنصف مساء بتوقيت تورنتو ويمكنكم الاستماع إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 كما يمكنكم أعزائي الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو رابط الموقع www.com voiceofislam.ca وبالدخول إلى الموقع أعزائي ستلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة فيمكنكم توجيه أسئلتكم واستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج ويمكنكم بإرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa at voiceofislam.ca يسرنا أعزائي استقبال استفساراتكم وأسئلتكم في وقته أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أعزائي المستمعين حلقتنا لهذا اليوم استكمالا عن موضوع حقيقة عقوبة الردة في الإسلام أي القتل باسم الدين هذا هذا هذا الأمر الذي شاع بين المسلمين فأقول لماذا نطرح هذا الموضوع ما هي أهمية هذا الموضوع موضوع الردة موضوع القتل باسم الدين فكم من دماء سفكت باسم الدين كم من دماء بريئة سفكت باسم الدين في كل الأديان هذا الأمر الذي هو ناتج عن التعصب أنا سأتكلم فيما يخص ديننا دين الإسلام الدين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى آخر الأديان وآخر الشرائع إذا هذا الموضوع الذي تضرر به الإسلام وتضرر منه المسلمون على يد بعض العلماء المسلمين السذج الذين في الواقع هم أعداء الإسلام حقيقة هؤلاء الذين يسمون علماء ولكن ينشرون الفتنة في العالم لماذا؟ لأنهم فهموا سأقول في عصر من العصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين وبعد الزمن الفاضل هؤلاء الذين تأثروا بسياسات معينة كانت في وقتهم فلذلك قد صبغت أفكارهم بصبغة سياسية و متأثرين من الحكام الذين حاولوا ان يسيسوا الإسلام في ذلك الوقت فهؤلاء إذن تأثروا وبدلا من ان يفضلوا الشروح الإسلامية الشروح للتعاليم الإسلامية المصبوغة تعلیم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عوضا عن ذلك وعوضا عن أن يرجعوا إلى القرآن الكريم قد نحو منحى سياسي أثر على تغيير هذه الأفكار أو على خلق أفكار ما, ما هي في صلب الدين الإسلامي وفي صلب التعاليم الإسلامية وكما قلنا أن الأجيال التي أتت من بعدهم للأسف قد نشأوا في نفس المدرسة فعوضا عن أن يدرسوا هذه الأمور ويعيدوا التمحيص والتدقيق فيها قبلوها دون أن يفكروا واعتبروها أنها من صلب الدين ولذلك كانت هناك نتائج وخيمة على الأمة الإسلامية نتيجة هذا الأمر فكم فكم من الأئمة العظماء وكم من الناس الأبرياء الذين قتلوا باسم الردة وباسم إنكار المعلوم من الدين بالضرورة وباسم مفاهيم وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان هذا الأمر المؤسف هذا الأمر المؤسف الذي حقيقةً فتح ابو اب فلننظر فنندر كيف يرى الغرب الغرب ينظر الغرب عند العالم الٰعالم وما هي حقیق وما هو واقع العالم الإسلامي للأسف قتل ودمار حروب حتى بين المسلمين المسلمين بين بعضهم البعض نلاحظ أن هناك شحناء هناك ثقل في الصدور في صدور الناس للأسف الشيعي لا يحب السني والسني لا يحب الشيعي وهكذا ونعمم يعني أنا لا أخصص اسم معين ولكن هذه للأسف هذه هذه هي الظاهرة الشائعة لذلك فهي دعوة من الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تمثل الإسلام الحقيقي والإسلام الصحيح الإسلام الأصيل أن تعالوا يا أيها المسلمون الأعزاء من أي طائفة كنتم هؤلاء الناس المفكرين تعالوا وفكروا بهذا الأمر وبهذه المفاسد هذه الفكرة الفاسدة هذا السرطان لدينا اتصال من سهى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك تفضلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقط أحببت أن أشارك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر ولم يخبرنا أنه من لم يؤمن بديننا يجب أن نقاتله ونحاربه ونشهر عليه السيف فلا أعلم من أين جاء هؤلاء العلماء بهذه الفكرة الخاطئة كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وفي القرآن الكريم يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن نذكر كم تحمل من أذى وكم تحمل من مصاعب ولكنه أيضا لم يشهر السيف إلا على من جاءه شاهرا السيف في وجهه فهو لم يعتدي على إنسان فهو لم يعتدي على مؤمن لم يعتدي على كافر لم يعتدي أيضا على من لا يؤمن به فهؤلاء العلماء يعني عندما يشهرون السيوف ضد العزل ضد الإنسان البريء فقط لأنه لا يؤمن بفكرتهم يعني هم يشوهون الإسلام ويقضون على تعاليم الإسلام الجميل السمحة يعني أين هم من محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يخبرهم عندما كانوا يذهبون للحقول أنه لا لا تقلعوا شجرة لا تقتلوا طفلا لا تقتلوا امرأة لا تقتلوا شيخا من هو في بيته لا تقربوه يعني أين هم من هذه التعاليم التي أوصانا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالإسلام بريء من هذا الجهاد المزعوم الذي يقاتلون يقومون به عندما عاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غزوته قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أين هم من هذا الجهاد الأكبر أين هم من تربية النفوس أين هم من تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني فقط لو عادوا إلى القرآن الكريم لوجدوا القرآن مليء بهذه التعاليم التي تخبرنا كل إنسان حر بعقيدته كل إنسان حر بدينه كل إنسان بحر بما هو يؤمن نحن لسنا الله لنحاسبهم هم حسابهم كل إنسان حسابه هذا علاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فلا أعلم هؤلاء المشائخ هؤلاء العلماء الذين يحرضون على الجهاد الخاطئ يحرضون على قتل البريء الأعزل يعني حتى الإنسان الأعزل لا يسلم منهم فأي جهاد هذا أي أي أي إسلام يزعمون به فقط لو يعودوا إلى الله أقول لهم عودوا إلى الله عودوا إلى رشدكم عودوا إلى تعاليم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله أحسن الجزاء جزاكم الله خير الجزاء بالفعل فهذه يعني هذه نرى كيف أن الكثير من الآيات القرآنية التي تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه اذا هذه هذا هو الميزان نحن نحن عندما ننظر في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وهديناهم النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لماذا نحن نضع أنفسنا مكان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عندما نحن نحكم على الآخرين ونحاول أن نفرض عليهم الإيمان ونجبرهم بالإيمان يعني الله سبحانه وتعالى لم يجبر بالإيمان الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يؤمن الناس عن بكرة أبيهم لآمنوا ولا اختصر الطريق على كل الناس كيف سيكون هناك جزاء نتيجة الإيمان إذا كان الإيمان بالإكراه يمكن أن تكون أمور أخرى بالإكراه ولكن هذه المسألة لا يمكن أن تكون بالإكراه تأتي إلى شخص نحن أمام حالتين إما أن يكون الشخص ليس بمؤمن ليس بمسلم ويقول أنا لا أعترف بالإسلام فماذا نقول له نقول لو أنت كافر يجب أن نحاربك يجب أن نقتلك لا نحن نقوم بما علينا كالمزارع الذي يحرث الأرض ويضع البذور فيها ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى فإن هي أنبتت هذا جيد وإن لم تنبت نقول الحمد لله والأمر الآخر الاحتمال الآخر أن يكون الشخص قد أسلم يقول أنا آمنت بالإسلام والآن أنا مسلم فيأتي بعد فترة لنفرض هناك يمكن أن يكون احتمال أنه ارتد عن الإسلام يقول أنا لم يعد يعجبني الإسلام نقول له دخول الحمام ليس مثل خروجه ما هذا الكلام عندما يعرف الشخص مسبقا لنفرض انه في دوله غربيه او في يعني الله سبحانه وتعالى رب العالمين هو رب لكل الناس سواء كان مسلما او غير مسلم فاذا قلنا له تعال اذا اردت ان تدخل الاسلام فانت الان لا لا عليك لا يعني لا يمكن لك ان تخرج من هذا الباب دخلت فخلص تدخل وانتهى الامر أين هذا الحكم في القرآن الكريم أين هذا الحكم في القرآن الكريم الذي يقول يا أيها الناس أو يا أيها كبار القوم أو, أو يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء شخص وقال أنا لست لم أعد مسلما وأنا خرجت من الإسلام فاقتله أو استتبه ثلاثة أيام قم بالاستتابة وإذا رجع أهلا وسهلا وإذا لم يرجع فطبق عليه حكم الردة كلا هل هناك في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشرح هذا الأمر ويبين هذا الأمر نعم فانظروا سأعطي مثالا كيف أنه يمكن لأشخاص أنهم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه ولم يطبق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الردة يعني هذا الحكم يعني عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فإذا كان هناك حد من حدود الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنازل عن هذا الحد ولا يمكن أن يصفح فكيف عندما ارتد البعض في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق عليهم هذا الحد لماذا لم يلاحقهم هل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تهاون بحد من حدود الله كلا إذن هو القرآن الذي أمر هذا أمر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأيضا بهذا الحكم يتهم حتى المسلمون أنفسهم المسلم يتهم المسلم ويقول له أنت ارتدت عن الإسلام فأنت أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة وكل له معلومه وكل له معلومه هذه الفرقة تقول لنا معلومنا وهؤلاء يقولون لنا معلومنا فلو سألناهم ما هو تعريف المسلم ما هو تعريف المسلم ما اتفقوا مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا سابقا أنه قدم تعريف بسيطة لا يمكن أن يكون هناك خلاف عليها فمثلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد ورد في صحيح البخاري كتاب الجهاد باب كتابة الإمام الناس وأيضا صحيح مسلم باب الاستسرار بالإيمان للخائف قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس هذا كان عندما هناك صدر أمر نبوي بأن يتم إحصاء إحصاء عام لسكان المدينة المنورة نحن نعرف أن الإحصاء هو قضية عامة أمر عام شامل فإذا يكون هذا هو التعريف الشامل لمفهوم عن المسلم ومن هو المسلم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام إذا الذي يتلفظ ويقول أنا مسلم فاكتبوه مسلم انتهى الأمر لم يقل لهم يعني لم يقل لهم حتى أن دققوا وفحصوا ومحصوا فيه إذن لم يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل يكفي أن الشخص يقول أنا مسلم خلاص أنا أنا أؤمن بالإسلام أنا مسلم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل هذا التعريف فلماذا يأتي بعده أناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يقولون لا أنت لست بمسلم ويحاولون أن يمتحنوا دين الشخص وهذا يحصل عندما يتم هناك خطف من من بعض الجهات ل للمسلمين البسطاء او الذين من المذاهب الاخرى ويقولون لهم نريد ان نمتحن اسلامكم ونرى ما هو دينكم من انتم؟ من انتم؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطى هذا التفسير هذا التعريف البسيط. هناك تعريف اخر ايضا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد ورد في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم أعيد من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته ما أعظمه وما أوضحه وما أحسنه من تعريف وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم من هو المسلم فلماذا يشترئ بعد ذلك الذين يكفرونه ويخترعون ويلفقون تعريفات جديدة للمسلم لكي يوقعوا بالآخرين ولكي يحاولوا أن يزجوا بهم في السجون أو يطبقوا عليهم هذا الحكم ليرجعوهم في ملتهم بالإجبار يريدون أن يرجعوهم إلى ملتهم هذا لا يقبله الله ولم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عندما سأضرب مثالا من معاناة الجماعة الإسلامية الأحمدية إنهم المشايخ في باكستان عندما أصدروا حكم التكفير على الجماعة الإسلامية الأحمدية واعتبروا أن الأم أحمدي ليس بمسلم ماذا حصل نتيجة ذلك؟ هذا يعني أن بالنسبة لهم عرضه محلل لهم مساجدهم يهدمونها يحكمون عليهم بالأحكام العرفية إذا قال الأحمدي لا إله إلا الله محمد رسول الله يزجون به في السجون ويحكم بأحكام عرفية لا يعرف متى يخرج يزيلون الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من من المساجد وإذا كتب شخص في بطاقة الدعوة لعرس ابنه أو ابنته بسم الله الرحمن الرحيم أو إذا كتب بعض الآيات القرآنية أو كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضع في السجن فإذا هذا الأمر مخالف لما قاله كما بينت في الحديثين الشريفين مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في الإسلام الكريم وفي القرآن أعزائي المستمعين قد انتهى وقتنا لهذا البرنامج كان معكم معتز القزاق من الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام أستودعكم وعلى أمل اللقاء بكم في سبت آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق من ربکم فمن شاہد تمی بول ستارکر ترف ہوئی پر آخری زمانہ آشی آچھے بھائی ای تو آخری زمانہ امام مہدی آشی آچھے بھابے شنے او کی تاہا شنو نا ای تو آخری زمانہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرلاشتا بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام باعی انیگ حضرت آبربت ہوئی تمات آمدیہ مسلم جماتر مکھپتر وس اب اسلام بنائے آپ ہمیں سیفل اسلام پر شروت بندرا آج کے انوانے پوتر قورن شرفر سوندر اور مہاتے آلوچنا کرو آپ اف اسلام بنلا سنچھ جی ٹی ایف ایکش دشمک سات اور سراسر ان لائن وس اف اسلام ڈٹ سیے تمہیں پرشن کرن بارے فور وکس four one zero six five two two toll free one five five four one six five two two انوشان شروع آمدیا مسلم جامات برتمان خلیفا حضرت مرزا مسرور آمد آئے اللہ تعالی بینسر اجیز گتکال شکر بار خود بہان کر آکر ہم مشناری جناب مباشر صاحب او کے مشناری وہ السلام علیکم يخبركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم একটু জোরে বলবেন মহানবী সাল্লাহ আলাইসালামকে উদ্দেশ্য করে এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে মোহাম্মদ তুমি বলো যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন আর তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন কারণ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরব দয়াময় হুজুর বলেন যে রসুলের অনুসরণ করতে হলে আমাদেরকে তার আচরিত জীবন চরিত منبا پاتھاکر لکھا آپ سے محنت چرت پڑو پورتائن آچارم ترا کار اٹھا بسا یہ گلو کیسلام سمت اللہ جب ابست کی رکل کھیل ادھکار کراماری کرنا شکایت ایک مہان آدر تو سر جگ پوجا تو آج مسلمان کردی شکر ہاتھ ہوئے مسلمان بھائی اندھی آرپ کرتے ملک ان پالن کر ست کرم پبت فلافل سرشی ہوسلم پبتر فلاف گیا سویدھا پی لین پورے جیونے کھیتیں پد مراد پہنچ مسیب ہوتی پور خودیاں اتبا آل اسلام ڈٹ ارک یہ ٹھکانا سنتے پہ شرتا بند ہم پر مانس کچھ سنترٹیئرلی مسجد وڈ ہاف یعارس کار کر سنشٹر جو سنوشٹی آلر سنتھی آللہ کے سنوش کرار ملت ہمیں ایک دیر بچر یہ کچھ کرچر ہمیں ایک دنوں گت جب ہمارے بزنسے نہیں شدھ متر ہمیں اللہ تعالی ترنٹی فری کچھ آللہ تعالی سنتر پارکر گھر تیری کرارے مانسکے سیٹیسفائی ہمیں مانسکے سب گلے تو ایک انٹھانے بلا سمبنا جی بول کے شف آپ پورسم کرسال مت ہوا سراطل مستیکت مسلمان نماز مدد دعا کر پوتر قرآن تعالی کر ستر نمبر تعالی تر مدھیے پوری جاتی تکاؤ تعداد کی پورسکارتک محمد তার উন্মতি নবী হবে তার আনুগত্যে লোক সিদ্দিক হবে শহীদ হবে এবং সাবে হবে তাহলে মুসি মহমদ আলহ ইসলাতাম সুরা ফাতেহার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উম্মত মোহাম্মদিয়াকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন যে উম্মত মোহাম্মদিয়া হাজর মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লামের যে আধ্যাত্মিক যে ঝর্ণা রয়েছে সেই ঝর্ণা কেমন কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হবে এবং যেই অবগ্রহণ করবে এই ঝর্ণাতে پورا جللہ تعالی پورس ستانے شانتی پیتے اردا جا ستان کر پیتے چاچی مستفا صلی اللہ علی السلام پہ چلنا چل جی ملت آج کے دنیا اشانتے محمد کھو شاستی دینا جتنا مدد آبر محمد ایک بیکر آبر کمل کر محدود سارا تاکیار کرسول اللہ پریچر بنا کر بکا بولے پتی ہوںس دل مامکڑے کرسلام بولیں مسلمان آج جی سارا دیکھے تاکی دیکھی تھی ایک مطلب جمات نہیں آج مسلمان صلی اللہ علیہ دی تمدان دیے ایک جمام کرتے ہیں آج کے اللہ کر آج اندیا دوران مارامانی رک پاتا پہ ایک سارا خلیفارماحمدیہ خلافتیا اللہ رسول کا سارا چڑی دھنیہ مولانا صاحب ہمارا سوندر اتر شیئر کرار سنبھنڈ آپ کے پر شروت بندرا آپ افسلام وعلیکم السلام آپ اف اسلام بنلا سنچین ایف ایم ایکش دشمک سات اور سرسری انٹرنیٹ اف اسلام ڈٹ سیے ہم number four one six four one six five ڈشنڈ شیئر کر پبتر قرآن اسلام بڑ شکا جل مانوش بنیا অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না এবং বলা হয়েছে যে অহংকারী লোক জান্নাতে যেতে পারবে না জি জি এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আদম এবং ইস- ইবলিসের ঘটনা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা বললেন যে যখন আমি ফেরেশতা এবং ফেরেশতাদেরকে বললাম আদমকে সেজদা করো অর্থাৎ আদমকে মান্য করো তখন ইবলিস তাকে মান্য করলো না আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি তাকে মানলা না কেন তখন ইবলিস বলল آدمٹی ترتے بجائی اللہ آدم کے اللہ تعالی دکار دلین یہ گھٹنا دیا ہم جہاں تمہارے مجھے خلیفا تھا تمہیں تھی آنگت کروار چلو نجی کے کڑ من کرونا جو ہمیں تو خلیفار چی بال ہمیں کہ مانی اہنکاری کھو جانا پروش کرونا قورن شرفرتانے جو اہنکار جاننا جا رکم ہی ابستا جما اٹھ س دیا پار ہو جا ایک اٹ کھو ایک سوئر چھدر دیا پار ہوئی پے نہدرو اہنکاری لوکو جانا جاتے پے نہ اسلام مول شکایل جتی مسلمان تاکواشیل ہو تھی بنیا ہوا دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ گنام محدود سہابی گن اتواشیل چلین بنوی چلین حضرت مسلم معدلام آدمی تمہیں ستیہبادی ہوئی میتھا بادی نائ بینت ہا چلیو اسلام مل شکائی ہل جانا تو آللہ کرن جانے مل شکار قائم ہوتے سوندر ایک پینٹ آپ پوتر قورنہ تلے درسباد آبد ال باتین صاحب ایم ہمارے اسٹوڈیوست سلیم خان صاحب پبتر قوران آلوکے مانشی سات سوندر السلام علیکم رحمۃ اللہ ہم اسلام ایک پوتر قوران ایک جانے سکول کاشد بھی مانشر ساستر ساتے سمپرکت خبر اور پانی بارے دو پوتر قورنہ آیا انتظتے چاہیے سوراب ایک سو تیہاتر اللہ تعالی بولیں ہے مانو منڈل پریتھویتے جہاں کچھ آئیے ہلال اور پوتر وسط کاؤ اور شتان پدا انسرن کرو نہشچے تمہارے پرکاشتر ایکشو تیہاتر نمبر آیا بلا ہے جہارا نیا چو تم پوتر وسطمہ ہوتی آہار کر جہاں ہم آللہ شکر گزاری کرو جی تمہیں کے بول تہار ہی عبادت کریا تھا تو آپ لکن جو اکنے ہالال ترتمت ساتھ سمت خبر کھے بلا جی ہمار شدھ ہم شاریک چاہیدا پورن کر تھی نہ خبر ایک گھیر پربھو رہے آتار پڑے ہم لک جی پورن کرتے چاہی تھی ہم کرمکم ساستان جیو لا درکار اور ہمت اور ساستار کھتے ہوا گے جو چکس بھیجانے گوشن جو مانسر ہدروگ اچرچ ڈائٹیز اورشنتار مت جو روپیہدی تامت اپریم خاڑ خوار جن ہو تعالی پوتر قورنے سورال آرافر بترس نمبر نمبر آیا آپ ہے آدم سنانگ تمہیں پرتک مسجدے اپست سوندر اولمبن کر آہار کران کنٹ کرونا تو ایے آہار اور پانچ کھیت اپ کلو واشرابریفو سو یہ اپنا ہوا حضرت محمد صلی اللہ سنت لکی جھنی انہیں خبر کتنے جا مسیر خبر ہت مدد خوجے سبزی تو خبر ابشمت پر ساتھ سمت اور پریمت خبر کھیت سے پوتر گلو یہ منے چلی تھی جو اصتا ہکچا ڈائبٹیز استھولتا بےچے جی تو یہ آسبے سوپت سے ہمارے سامکار بازارے جاک فوڈ فاسٹ فوڈ ٹین جات پر جات پرچر ریسے اور یہ گھولا آپ نے دیکھیں جو بش پرکر خبر کے سوساد کرارکشن کرار کتگلو آئیٹم جگ کر فر ایکزامپل کالار ٹسٹ بڑھانے رکم ایڈیٹیوس جو ساتھ سمت نہ پارش ایمنسار ترتے تو اتبا ہم مت یہ پڑے اولا تشریف مدد پڑے شپبے ایٹ پڑے جن یہ سب ہمیں بول اخاد خاد مشانا آکرشن کر سترکتا جی دھنیہ سلیم گن سا آپ چنت شتا بن آپ اب اسلام بنلا سنچین ہم کرمبر فور وکس four one six five two two جناب مباشر صاحب آپ کی ہم শুনতে পাচ্ছি আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনি যদি সংক্ষেপে এক মিনিট বা দুই মিনিট আমাদের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন ধন্যবাদ পাঠিয়েছেন ইসলামের জাগরণ এবং ইসলামের পুনর্বাসনের জন্য তিনি আল্লাহ তালা কাছ থেকে পবিত্র কোরআনের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং তিনি আমাদের সামনে পবিত্র কোরআনের যে چھوٹ بڑ سات ہاتھ ناز رات کر دیکھیں جت کل سکول پر آکاشن جا قرآن قرآن نہیں مت ایک مہا گرنسمان جن تمہیں دان کر سوتے بولے کتاب گرنتھ تمہارے پاٹ کرا ہوتے ہیں ওকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারেক প্রবাসের সাহেব আমাদের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত আমরা আপনার সাথে আবার পরে সংযুক্ত হব জনাব শামসুদ্দিন সাহেব আপনি যদি এই পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে আপনার যে ইনপুট সেটা যদি আমাদের শ্রোতার উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন থ্যাংক ইউ জনাব সাগুল সাহেব শ্রোতা বন্ধুরা ভাই বোনেরা আসসালাম আলাইকুম নন আমাদের অর্থাৎ اوامودی مسلمان بھائیگن کرتک مسی اور مہدی اللہ کون پر نہیں برن پوتر قرآن مسجد ہی ہم جتھ اور ہمیں سٹک پتے آس اتچا جانے جو قرآن مسجد ایم ایک کتاب پبتر بیکی ویتی رکھے اند بھت تتواٹن کرتے پڑے نا یہ کارن ایمن ایک جن مشر مس محمود علی اسلام کے مانتے ا کر کے خدا تعلق منونت کردا تعلق کرپے خلیفا خودکال شکر بارے میں چود شدی گار چود شا دور گرہن لگل دیکھنا پور گگنے دھوم کے تم گن گن کاپیا بول پور گنیا محدود مخیرام تو آخر م مرومی ہل بےکار چوراک آخری زمانا ہسیا بھائی تو آخری جا